سبق نمبر تیس اسبات میں تقسیم میراث کا طریقہ اللہ تعالی ہمیں قیمتی علم عطا فرمائیں اگر کسی میت کے زویل الفروض رشتہ دار موجود نہ ہوں البتہ اسبات ہوں تو دیکھیں گے اسبات میں سے کتنے افراد وارث بن رہے ہیں بس ان افراد کو شمار کر لیں گے اور اسی عدد سے میراث تقسیم کر دیں گے مثلا میت کے ورثاء میں صرف تین بیٹے ہیں تو کل میراث کے تین حصے کر دیں گے اور ہر بیٹے کو ایک حصہ مل جائے گا اور اگر وارث بننے والے اسبات میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں تو ہر مرد کو دو اور ہر عورت کا ایک پھر جتنا عدد بنے گا اتنے حصے بنا کر ہر مرد کو دو حصے اور ہر عورت کو ایک حصہ دے دیں گے مثلا کسی کا انتقال ہوا اس کے تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں اب ہر بیٹے کو دو شمار کریں اور ہر بیٹی کو ایک تو عدد نکلے گا نو اب ساری میراث کے نو حصے کر کے بیٹے کو دو حصے اور ہر بیٹی کو ایک حصہ دے دیں گے سوال ایک شخص کا انتقال ہوا اس کے ورسا میں چھ بیٹے چھ بیٹیاں ایک سگا بھائی موجود ہے تقسیم کریں جواب کل مال کے اٹھارہ حصے کریں گے ہر بیٹے کو دو حصے اور ہر بیٹی کو ایک حصہ ملے گا جبکہ بھائی کو کچھ نہیں ملے گا سوال ایک شخص کا انتقال ہوا اس کے ورثاء میں اس کے والد اور پانچ بیٹے ہیں تقسیم کریں جواب والد چونکہ اس مسئلہ میں زبیل فروز میں سے ہے اس لیے پہلے اس کا حصہ نکالیں گے جو کہ سدس یعنی چھٹا حصہ بنتا ہے اور مسئلہ بھی اسی عدد سے حل کریں گے کہ سارے مال کے کل چھ حصے بنائیں گے ایک حصہ والد کو اور باقی پانچ حصے بیٹوں کو مل جائیں گے سوال ایک شخص کا انتقال ہوا اس کے براسا میں تین بیٹے چھ پوتے ایک سگا بھائی اور ایک چچا موجود ہیں تقسیم کریں جواب کل مال کے تین حصے کریں گے ہر بیٹے کو ایک حصہ مل جائے گا جبکہ پوتے بھائی اور چچا کو کچھ نہیں ملے گا سوال ایک عورت کا انتقال ہوا اس کے وہ میں خامند اور والد ہیں تقسیم کریں جواب خامند زبی فروز میں سے ہے اور میت کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یہاں اس کا حصہ نصف یعنی آدھا ہے جبکہ باپ یہاں عصبہ ہے چنانچہ مال کے دو حصے کریں گے ایک حصہ خامند کو اور ایک باپ کو مل جائے گا